عبداللہ بن مبارک نے سعد بن سعید سے روایت کی کہا میں نے عمر بن صابی سے سنا کہا میں نے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو ساٹھ